ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابھی لوگ مسجد قبا میں صبح کی نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ ایک آنے والے صاحب آئے اور کہا کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور آپ کو کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا ہے اس لیے آپ لوگ بھی اسی طرف منہ کر لیں وہ لوگ شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے لیکن اسی وقت کعبے کی طرف پھر گئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چورانوے